حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو میں نے آپ کو کہتے سنا اللہ اکبر ذل جبروت والملکوت والکبریا اللہ سب سے بڑا ہے اے و شان غلبے اور بادشاہی والے بے انتہا بزرگی یعنی بڑائی اور عظمت کے مالک اور آپ اپنے رکو میں فرماتے تھے سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا عظمت والا رب اور جب آپ نے رکو سے سر اٹھایا تو فرمایا لرب لرب الحمد الحمد یعنی میرے رب ہی کے لیے سب تعریف میرے رب ہی کے لیے سب تعریف اور اپنے سجدے میں فرماتے سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا بزرگ و برتر رب اور دو سجدوں کے درمیان فرماتے رب اغفر لی رب اغفر لی اے میرے رب مجھے معاف فرما اے میرے رب مجھے معاف فرما اور آپ کا قیام رکو رکو سے سر اٹھانے کے بعد قوما سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان وقفہ یعنی جلسہ استراحت تقریباً برابر تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ستر